حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال بچا لیے یہ کہ اس پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے شعیب بن ابو حمزہ نے مذکورہ بالا دونوں ہی روایتوں یعنی تین ہزار نو سو چھتر اور تین ہزار نو سو ستر کو دو مختلف سندوں سے جمع کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو ستر